حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ رومسا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر جاگے جبکہ یہ اپنا سر دھو رہی تھیں آپ جاگے تو ہنس رہے تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ میرے سر پر ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اور پوری حدیث بیان کی جس میں کچھ کمی بیشی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رومسا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی بہن ہیں اور یہی ام حرام بنت ملحان ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے